ابو داود سب نے شعبہ دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا اور ابو داؤد تیالسی کے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند پھٹ گیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار اٹھتر